من آردن دیکری فو می شت کا ون بھورت ری الاح تالان ہوسلتا وسل يقول الله تعالى أنا عند ظن أبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منه وإن ذكرني تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ونبي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل مثل الذي يذكر يذكر ربه والذي لا الحي والميت وعن مسل رب و مسلح ون اب نرین ردی الاحو تالان رجل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ فاخبرنی بشیء اتشبث به فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يزال لسانك بن من ذكر الله الله الله الله الله ونبي سيد الخدري رضي تعالى تعالى عنه قال قال سئل رسول صلى عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند يوم القيامة افضل درجت كثيرا والذاكرات وعن عبد الله الله الله الله بن عمر رضي رضي تعالى تعالى تعالى عنه عنهما قال قال النبي صلى عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من أذاب الله من ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت کا حکم دیا ہے تاکید فرمائی ابھی دو چار آیتیں آپ کے سامنے پڑی یا الدینہ منسکر اللہ ذکرن کثیر اے ایمان والو اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو یہ کثیرن جو ہے نا جگہ جگہ قرآن میں جہاں ذکر اللہ آتا ہے وہاں کثیرن آیا ہے ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آگے والقانتین والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا سارے کہیں کثیرن نہیں اس میں کثیرن ہے اور بھی قرآن میں کسی بھی عبادت کے ساتھ یہ لفظ کثیرن کی قید نہیں سوائے ذکر اللہ کہ اللہ تبرک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو کثرت کا کیا مطلب ہے صبح ایک تصویر پڑھ لی شام کو ایک تصویر پڑھ لی ہو گئی کثرت نہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو ان نفی خلق سماوات والارض وقت الليل والنهار ان لاب الہ یس قرون اللہ قیام وقودا والا جنوبهم بے شک آسمان و زمین ان نفی خلق سماوات ولد آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کی آمد و رفت میں بڑی نشانیاں ہیں الباب مندوں کے لیے کون ہے اول الباب خود اللہ تبرک تعالیٰ اول الباب کی آگے تشریف فرماتے ہیں اللہ دینا ید قرون اللہ قیام وقودم والا جنوبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے آدمی کی تین ہی حالتیں ہیں یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا چوتھی حالت نہیں ہے ان تینوں حالتوں میں گویا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ گویا ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ الباب فیدا قدئی تم صلاح تو اللہ قیام والا جنوب سرات الخوف کے متعلق جہاں حکم دیا گیا ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہر حالت میں ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں باقی تمام عبادات کے لیے کوئی ہیں نماز آپ وزو کیجئے کپڑے پاک ہونے چاہیے بدن پاک ہونا چاہیے جگہ پاک ہونی چاہیے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے اس طرح تمام عبادات کے لیے کچھ شرائط ہیں لیکن ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں بس ہر حال میں اللہ کو یاد کروں گا کر اللہ کثیرن کثرت سے اللہ کو یاد کروں اور باری تارا نے یہ بھی فرمایا کہ فض قرونی از تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا گویا بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ آوے اس کو یاد کیا جائے تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جس وقت ذاکر ہوتا ہے اس وقت تو وہ مذکور ہوتا ہے یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بندے کی ذاکر ہونے والی جو حیثیت ہے پوزیشن اس کے مقابلے میں اللہ کے ہاں اس کے مذکور ہونے والی جو پوزیشن اور حیثیت ہے وہ بہت اونچی ہے بندہ اللہ کا ذکر کرے تو کرنا ہی چاہیے وہ تو اللہ کا بندہ ہے اس کا کام ہی یہ ہے لیکن اللہ اس کو یاد کرے تو گویا یہ کہ یہ حیثیت کب حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے قرونی از قرکم وہ حدیث جو نبی کریم وسلم کی ابھی پڑی حدیث قدسی ہے حضرت ابو ریرا کی نبی کریم وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کاند ان ابدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں وانا ماہو ادا دھکرنی بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں گویا ذکر اللہ کے نتیجے میں آدمی کو اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ کا ساتھ وانا ماہو ادا دکرنی فن زکرانی فی نفسی زکر تو فی نفسی اگر اپنے جی میں وہ مجھے یاد کرتا ہے تو بارہ باری تالا فرماتے ہیں کہ میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں وہ ان زکرن یا تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں وہ ان زکرانی فی ملائن زکر تو فی ملائن خیر ہو اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو وہ جس مجمع میں مجھے یاد کر رہا ہے یعنی انسانوں کا مجمع میں اس سے بہتر مجمع میں یعنی فرشتوں کے مجموعوں میں مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں وین تقرب علیہ شبرن تقرب تو الیہ زیرا اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ یعنی دو بالش ہاتھ جو ناپنے کے لیے استعمال ہے زیرہ اس کو کہتے ہیں کہ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک یہ دو بالش ہے پورے ہر آدمی اپنے ہاتھ کو ناپ لے زیرا کو اس کے اس کے دو بالش تو ہوں گے نہ کم نہ زیادہ تو بندہ ایک بالش تو اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دوگنا کیا شان ہے کہاں بندہ اور کہاں اللہ تعالیٰ بئی عظمت و کبریائی اللہ بندے کی طرف آگے بڑھتے ہیں یا تو ایسی چیز ہے کہ بندہ اس پر مر مٹے وین تقرب الہیش زیران تقرب تو الیہ با اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک با عام طور پر با کا ترجمہ کرتے ہیں دو ہاتھ لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے نا یہ ہے با اس کو با بولتے ہیں تو یہ دو ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے چار ہاتھ چار ہاتھ یہ ایک دو تین میں چار سمجھا گیا تو بندہ جب ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں چار ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں وین تانی یمشی اتئی تو ہوں ہر ولتن اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اللہ اکبر یہ اللہ کے ذکر پر کتنی بڑی سعادت بندے کو حاصل ہوتی ہے باری تعالیٰ فرما دیں قرآن میں فل قرون کم اور باری تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ ذکر اللہ ہے تتمین القلوب اللہ کی یاد ہی سے اللہ کی یاد ہی سے متعلق جو ہے اس کو جب مقدم کر دیا نا تو وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے دنیا میں کسی چیز سے آدمی کے دل کو سکون نہیں مل سکتا نہ روپیوں پیسوں سے نہ دولت و سروس سے نہ عہدے اور منصب سے کسی چیز سے اگر سکون حاصل ہو سکتا ہے تو کیسے اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی یاد ہی سے یعنی گویا اس کے علاوہ کسی چیز سے سکون ملے گا اب لوگ دوسری چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں کہاں ملے گا اللہ کی یاد نے سکون رکھا ہے اور من آردن ذکری فین لہو معیشتن بن کا جو میری میری یاد سے میرے ذکر سے منہ موڑے گا ایراض کرے گا غفلت برتے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی آج ہماری زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے خالی ہو گئی اللہ کی یاد کو سے اپنی زندگیوں کو آباد کرو تو دل کا سکون بھی ہوگا اور چین بھی حاصل ہوگا تو بہرحال قرآن نے اور بھی بہت ساری آیتیں فضائل ذکر میں آپ نے سنی حضرت کے فضائل کے رسائل میں کسی رسالے میں قرآن کی آیتیں اتنی کثرت سے نہیں حضرت نے لکھی جتنی فضائل ذکر میں اور احادیث بھی اتنی کثرت سے نہیں لکھی ہے ہی یہ قرآن اور حدیث میں ذکر اللہ کے سلسلے میں بہت بڑا ذخیرہ ہے تو بہرحال اصل یہی ہے کہ یہی بنیاد ہے دنیا کی روح اور دنیا کی جان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے یہ دنیا اسی پر قائم ہے جب تک کہ ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی اور جہاں ایک بھی نہیں رہے گا تو اب یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے قیامت آ جائے گی دنیا کی روح اللہ کا ذکر ہے حضرت ابو مسا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسل الدی یز کرو رب بہو ولدی لا یز کرو مسل الحیے ول وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ کیا مردہ بھلا وہ دل کیا زندہ کہنے کے قابل ہوگا جو اللہ کی یاد سے غافل ہو ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے راستے میں ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے آرام کے لیے لیٹے اب اس درخت کے اوپر دو پرندے ہیں ایک پرندہ دوسرے کو پوچھتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے تو دوسرا جواب میں کہتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو یہ سوال کرنے والا پرندہ اس کو کہتا ہے ان کا تو انتقال ہو گیا اب یہ سن رہے اللہ نے ان کو اس کی سمجھ بھی دے دی ان کی باتوں پرندوں کی بولی تو یہ سوچنے لگے کہ بھائی میں جا رہا ہوں ان کا تو انتقال ہو گیا اب جا کر کیا کروں گا پھر سوچا کہ اتنی لمبی مسافت تو طے کر ہی چکا ہوں تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے تو اگر انتقال ہو چکا ہے تو تعزیت کر کے آ جاؤں گا جاؤں ضرور جب وہاں گئے تو وہ بزرگ موجود تھے زندہ سلامت کہا حضرت عجیب معاملہ ہے کہا کیا ہے پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ کیا ہوا کہا یہ ہوا یہ واقعہ پیش آیا تو ان بزرگوں نے پوچھا یہ کب پیش آیا تھا انہوں نے یاد کر کے بتلایا فلاں وقت ان بزرگوں نے یاد کیا یاد کر کے کہا اس نے صحیح کہا اس وقت میں اللہ کی یاد سے غافل تھا اسی کو اس نے تعبیر کیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہو وہی ذکر اللہ ہو وہی آدمی کی زندگی ہے حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان شرائع الاسلام قد کسورت علیہ اسلام کے احکام بہت سارے ہیں واجبات فرائض سنن مستحبات سب پر عمل کرنا لیکن اس کے باوجود کوئی ایک چیز ایسی ہو آپ مجھے فرق بھی نہیں بے شعین استن بھی یا تشبت بھی ایک چیز آپ مجھے ایسی بتلا دیجئے کہ میں اس کو تھام لوں اس کو اپنی زندگی کا دستور اور مشغلہ بناؤں تو نبی کریم صلاح نے جواب میں ارشاد فرمایا لا لاضال لسانوں کا رتبن بے ذکر اللہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہنی چاہیے یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو ذکر اللہ کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ایل عباد افضل عند اللہ یوم القیامہ تو کون سا بندہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے افضل ہوگا تو جواب میں آپ نے فرمایا الذاکر اللہ کثیرم و جو لوگ جو مرد کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو عورتیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لکل شعین ثقالتوں ہر چیز کے میل کو صاف کرنے والی ایک چیز ہوا کرتی کپڑا میلا ہو جائے تو صابن ہے لوہے میں میل آ جائے تو اس کو آگ میں ڈالیں گے دٹی میں ڈالیں گے ہر چیز کے گویا میل کو دور کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے جس کو سکالا سکالت القلوب ذکر اللہ دلوں کے اندر اگر میل آ جاتا ہے تو ان کی صفائی کرنے والی چیز کیا ہے اللہ کا ذکر ہے اس کے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور کوئی کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے ذکر سے زیادہ بڑھ کر جتنا زیادہ اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے آدمی کو بچاتا ہے کوئی اور چیز اتنا اتنی اتنی زیادہ نہیں بچاتی بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری آیات احادیث میں ذکر اللہ کی تاکید ہے اب ہمیں اس کا اہتمام پہلا سوال تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں دیا بندوں کو اپنا ذکر کرنے کا کیا نوزب باللہ بندے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھ جائے گی کیا اللہ کے مقام اور مرتبے میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کے اندر کوئی زیادتی اور اضافہ ہو جائے گا ہرگز نہیں ہرگز نہیں مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حدیث قدسی ابو مسلم خولانی اس روایت کے راوی ہیں وہ اس میں لمبی روایت ہے اس کے اندر دو ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں پہلا یا عبادی لونا و لوں و آخر و ان سکم و الا اتقا افقا قلب رجول واحد من کم کفی ملکی شیا یہ میرے بندو <coughs> اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سارے انسان جنات اور انسان سب تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا تقوا رکھنے والا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہ اللہ کا قلب رجول واحد منکم میں یہ فرمایا ہے یعنی سب حضور جیسے بن جائیں اللہ کی یاد کرنے والے تو باری تارا فرماتے ہیں ما زاد کفی ملکی کی شع یہ چیز سارے انسانوں کا اس طرح نیک بن جانا اور میری یاد میں لگ جانا میری حکومت میں میری بڑائی میں میری کبریائی میں اور میری عزبت میں ذرہ برابر بھی زیادتی کرے گا نہیں اس سے اللہ کی بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں کیا حیثیت ہماری انسانوں کی حیثیت کیا ہماری تو نمازیں ایسی ہیں کہ نماز میں پڑھ رہے ہیں یہاں مسجد میں دل کہاں گھوم پھر رہا ہے اور توجہ دل سے پڑھے تو بھی کیا اللہ تعالیٰ کا کی عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے قیامت کے روز عرض کریں گے انبیاء باری تعالیٰ سے ماں بدنا کا حق عبادت باری تعالیٰ تیری عبادت کا جیسا حق ہے ہم نے تیری عبادت نہیں کی وہ کون کر سکتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مختلف کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں بعض فرشتے ہوئے جو عبادت کے لیے کوئی رکوہی میں کوئی سجدے کے اندر ہے مشکات میں روایت موجود ہے کہ آسمان میں کوئی جگہ ذرہ برابر ایسی خالی نہیں جس میں کوئی سجدہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ان حضور فرماتے ہیں ان سما تعید تو وہ کل انت آسمان چرچراتا ہے کوئی وزنی چیز اس کرسی کے کوئی بھاری بھرکم آدمی بیٹھے گا تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے تو گویا بوجھ کی فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چراتا ہے کیوں پورے آسمان میں کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں رکو یا سجود میں مشغول نہ ہو اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے موجود ہیں وہ انسان کیا کر سکتا ہے بات مولانا روم فرماتے ہیں من نگر پاک از تسبیح شاہ پاک ہم ایشان شمندو درفشاں میں ان بندوں کی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تجھے پاک بتلاتا ہوں تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مانا روم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ یوں کہتے ہیں کہ میں بندوں کے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا پاک ہم ایشان شمندو درفشاں بلکہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے ان بند یہ بندے ان کی گندگی خود کی کیا ہوتی ہے دور ہوتی ہے وہ پاک بنتے ہیں ہماری زبانوں کی گندگیاں اللہ کا نام لینے سے دور ہوتی ہیں ویسے تو ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ ہمیں اپنا نام لینے کی اجازت دیتے جس زبان کو معلوم نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے غلط جگہوں میں ہم استعمال کرتے ہیں بقول ایک فارسی شاعر کے ہزار بار بشویم دہن سے مشکو غلام ہنوس نامے تو گفتن کمالے بے ادبی کہ میں ہزار مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دوں تو ابھی تیرا نام لینا بڑی بے ادبی کی بات ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دیا حکم دیا اپنے ذکر کا کہ ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا بھی بیان کرتا ہوں صحیح ہے اس میں تو یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم ان سکم و جنکم کانو الا افزر قلب رجول واحد ماں نقص کا من ملکی شیا یہ میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے سارے انسان پوری انسانیت تمہارے انسان اور جنات جنات بھی تم میں جو سب سے نافرمان بدکار یعنی شیطان اللہ ابھی رجب ملی نے اس کی شرح میں یعنی شیطان شیطان جیسے سب بن جا اور اللہ کی نافرمانی پر اترا میں ماں نقص ذالک من ملکی اس کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں اللہ کی بڑائی میں اس کی کبریائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے گویا یہ ذکر اللہ کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا فائدہ کوئی نعوذ باللہ اللہ کو نہیں اللہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے کیا فائدہ پہنچتا ہے مختلف فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی یاد دل میں جمتی ہے اللہ تعالی کی ذات کا استحجار پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتی ہیں جرائم ہوتے ہیں وہ سب غفلت کی وجہ سے اگر کسی جرم کرنے والے کو اپنا اس جرم کرتے وقت اس گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحظار ہو تو کبھی بھی وہ اس جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا حضور فرماتے ہیں لا یزنی ہی نہ یزنی وہ مومن لا یشر کو سارے کو نہ یسرے کو وہ مومن لا یشرب شارے وہ ہین یشرب و وہ مومن زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا یعنی اس وقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحظار اگر اس کے دل میں یہ خیال ہوتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے سامنے ہوں تو بھلا وہ کیا کیا زینا کر سکتا تھا چوری کرنے والا جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہوتا ہے مومن وہ اللہ کا استحصال اگر اللہ کا استحصال آ جائے تو رات کی اندھیریوں میں صحرا کی تنہائیوں میں بھی آدمی کبھی بھی بھولے سے بھی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے ابوا کے پاس ایک پہاڑی کے نیچے آپ نے قیام کیا رات کے آخری حصے میں ایک چرواہا سیاہ فام کالے رنگ کا وہ چند بکریاں پہاڑ کے اوپر سے چراتا ہوا نیچے اترا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس سے کہا بھائی ایک آدھ بکری بیچو گے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو بکریاں میری نہیں ہیں میں خود غلام ہوں اور یہ بکریاں بھی میرے آقا کی ہیں مجھے چرانے کے لیے حوالے کی ہیں اس کے بیچنے کا مجھے اختیار نہیں ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے امتحان کے لیے ایسے آزمائش کے لیے اس کو کہا کہ بیچ دو نا بیچ دو تمہیں پیسے مل جائیں گے ہمارے پاس بکری آ جائے گی رحم آقا وہ تم کو پوچھے کہ بکی یہ کم ہے کہاں گئی بتلا دینا کہ بیڑیا اٹھا لے گیا وہاں بیڑیے آتے جاتے تھے بکریوں کے گلے میں سے کسی بکری کا شکار کر لیا اٹھا کر لے گیا ایک عام بات تھی روز مرہ کا واقعہ تھا اس لیے کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کا آقا انکار کر سکے اس لیے کہا کہہ دینا کہ بیڑیا اٹھا کر لے گیا جب یہ کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے تو وہ چرواہا جواب میں کہتا یا ہادا فائن اللہ یہ اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ کو میں کیا جواب دوں گا اس کا یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے رونے لگے اس کو ایسا پسند آیا ان کو اس کا یہ جواب کہ انہوں نے معلوم کیا وہ آقا کے پاس سے اس غلام کو بھی خرید لیا اور وہ بکریاں بھی خرید لی پھر اس غلام کو آزاد کر کے وہ بکریاں اس کو ہبا کر یہ اللہ کا استحزار اگر دل میں ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اللہ کے حضور میں ہوں اللہ کے سامنے ہوں تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حضرت ڈاکٹر عبد صاحب عارفی جو حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو کے اجل میں سے تھے کسی نے عرض کیا کہ حضرت الحمد للہ صفت احسان مجھے حاصل ہو گئی ہے کیا کیا اللہ مبارک کرے نہ وہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک نامعروف انسان کی شکل میں آئے کچھ سوالات کیے مقصد آج تک کی آپ کی جو تعلیمات تھی اس کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پوری امت کے سامنے پیش کرنا تھا تو سوالات کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی تو احسان کیا ہے انتاب کا تراہ ہو فعلم تکن ترا ہو فیلم و کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے یہ کیفیت حاصل نہیں تو یہ تو کم سے کم سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تو اس نے آ کر کے حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا مبارک لیکن ایک بات بتلاؤ کیا یہ کیفیت صرف نماز کے دوران حاصل ہے یا جب دکان پر ہوتے ہو گاہکوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ہوتے ہو کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا اس وقت بھی دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حدیث میں تو اتنا ہی آیا ہے انتابود اللہ کا اسی لیے تو میں نے پوچھا حدیث کا مقصد اتنا نہیں ہے کہ خالی عبادت بلکہ آدمی کے اوپر یہ کیفیت ایسی سوار ہو جاوے کہ ہر حال میں اس کے دل کو دل و دماغ پر اللہ تبر تعالیٰ کا استحظار ایسا ہو کہ کوئی معاملہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرے جس آدمی کے دل میں یہ گویا بات ہر وقت موجود ہو بلا وہ دکان پر بیٹھ کر کسی کو کیا دھوکہ دے گا بلا وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرے گا بلا وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کہاں اس کی حق تلفی کرے گا نہیں کسی کسی بھی جگہ اللہ کے کسی بھی حکم کو وہ نہیں توڑے گا یہ ذکر اللہ کی کثرت جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کا استحزار اور یہ استحزار ہی وہ چیز ہے جو ہر وقت آدمی کو جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے رکھتی ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو دن میں ہو رات میں ہو مجموع میں ہو یا جو ہے اکیلا ہو ہر حالت ہو تو یہ فائدہ ہمارا ہے اس کا دوسرا اس کا فائدہ جو ہے ذکر اللہ کا وہ طاقت تقویت حضرت ڈاکٹر عبد الحصاب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے طاقت ہے صبح کو آپ جب چائے اور ناشتہ کریں اس سے پہلے ذکر کر لو تاکہ آپ کے دل میں کیا پیدا ہو جائے طاقت آپ کے ارادوں میں آپ کی ہمت میں قوت آ جائے یہ آدمی نفس اور شیطان کے حملوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے نفس اور شیطان جیسا چاہتے ہیں اس سے کروا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ گویا اس کے مقابلے میں کمزور پڑتا ہے لیکن اگر ذکر کی کثرت ہوگی تو اس ذکر کے نتیجے میں اس کے قلب میں وہ قوت آئے گی اس کے ارادوں میں اس کی ہمت میں وہ قوت آئے گی کہ نفس اور شیطان اس کو بہکانا چاہیں وہ بہکے گا نہیں مقابلہ کرے گا ٹکر لے گا اس کی سنا اب ہم ذکر تو چوبیس گھنٹے کرتے ہیں تو بقول حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علی کے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علی کے ذکر خوب کرتے ہیں ساری معمولات ادا کرتے ہیں اور جہاں کوئی حسین عورت گزری فوراً بد نظری کر لی بھائی کھلا پلا کے تم کو انڈے کھلایا جو ہے دودھ پلایا جی کھلایا مسٹنڈا بنایا تاکہ مقابلے کے وقت کیا ہے وہاں تم جیت جاؤ یا تو تم چت ہو گئے اس کے مقابلے میں اس لیے تھوڑا ذکر کرایا تھا تو حقیقت تو یہ ہے کہ ان معمولات کا اہتمام اسی کہ اس کی وجہ سے قلبوں میں ایسی قوت آ اسی وقت آئے گی جبکہ ان کے شرائط کے ساتھ ہم ان چیزوں کو کریں تو انوار آئیں گے قلبوں میں اور یہی ذکر تقویت کا سبب بنے گا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ ایک انرجی ہے طاقت ہے آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر اس کے دل میں اس کے جسم میں اس کے ارادے میں اس کی ہمت میں کیا آتی ہے قوت اور طاقت آتی ہے تو ایک ہمارا دوسرا فائدہ اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارا نفس جو ہم کو بہکانا چاہے گا شیطان ہم کو راہ راستے سے ہٹانا چاہے گا تو ہم ہٹ نہیں پائیں گے مقابلہ کریں گے یہ ہمارا فائدہ ہے اور ذکر کی وجہ سے اللہ تبرک تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے یہ دوہرا معاملہ ہے عربی کا مقولہ ہے من احب شیان اکثر ذکر ہو جو آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تذکرہ بھی بہت کرتا ہے اور جو کسی کا تذکرہ زیادہ کرے گا اس کی محبت اس کے دل میں آئے گی آپ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا خوب تذکرہ کرو خوب ذکر کرو ذکر کثرت سے ذکر کرو کثرت ذکر آپ کے دل میں اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا اور پھر یہی چیز جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا آسان کوئی رکاوٹ نہیں خوشی خوشی اس وقت اگر آیا حکم کہ بھائی والد کا انتقال ہو گیا وراثت تقسیم کرنی ہے بھائی بہنوں کو حصہ دینا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حصہ دینے سے مال میرا میرا کچھ کم ہو جائے گا نہیں اللہ کے حکم کو خوشی خوشی پورا کرے گا اللہ کی اس محبت کی وجہ سے تو گیا یہ ذکر اللہ کے نتیجے میں استحزار پیدا ہوتا ہے قلب میں طاقت آتی ہے اور دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یہ ہمارا فائدہ ہے اب ذکر اللہ کی شکلیں کیا ہیں بعض حضرات کیا فرماتے ہیں کہ مول صاحب زبان سے اللہ اللہ کرنے کا نہیں دل تو پتا نہیں کہاں گھوم پھر رہا ہے روزانہ ہمارا تو یہی قصہ چلتا ہے ایسا بے دھیان والا غفلت والا ذکر ہے اس سے کیا فائدہ یہ دیکھو کرنا نہیں چاہتا نا یہ بانے کرنا نہیں چاہتا تو بہانے تو وہ فارسی شاعر کا ایک شعر ہے بر زبان تسبیح ہو دردی گاؤ خر اینچونی تسبیح کے دارت اثر کہ زبان کے اوپر تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا نام اور دل کے اندر گائے اور گدا یعنی کھیتی باڑی والا آدمی ہے تو کھیتی باڑی جیسا جو جو آدمی دکاندار ہے تو دکان دل میں دکان نماز پڑھ رہے ہیں دل میں دکان ہے اور ذرا کر رہے ہیں ایسے ذکر کا کیا اثر حضرت حکیم الامت نور اللہ فرماتے ہیں نور اللہ مرتبہ کہ اس شہر کی میں نے اصلاح کی اس کو جو ٹھیک کیا اور لوگ کہ ہے ای چنی تسبیح کے دارد اثر تو میں نے اس میں اصلاح کر لی ای چنی تسبیح ہم دارد اثر بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر زبان کے اوپر اللہ کا نام دل کے اندر گدے اور گدے کا گھوڑے اور گدے کا اور تصور گائے اور گدے کا حضرت فرما دے ایسی تصویر بھی اللہ کا ایسا نام لینا بھی اپنے اندر کیا رکھتا ہے اثر رکھتا ہے ہم لیمبو اور املی کا نام لیتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے اللہ نے ان چیزوں کے نام میں یہ تاثیر رکھی تو پھر اللہ کا نام لیں گے تو کیوں نہ اثر ہوگا ہمارے حضرت بتلاتے تھے اور حضرت شیخ نے آپ میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ جس زمانے میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی بینائی نہیں رہی تھی آخری زندگی میں حضرت کی بینائی نہیں تھی تو گھر سے تشریف لائے کھا کر خانخواہ میں آئے اور پھر پوچھا دوپہر کا وقت تھا بھائی کوئی ہے حضرت مانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت شیخ العدیث مانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اور حضرت مانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی وہ تھے اور حضرت مانا الیاس صاحب اس زمانے میں بہت چھوٹے تھے وہیں رہتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ وہیں پڑھتے تھے تو وہ دونوں تھے تو حضرت مانا یحییٰ صاحب نے جواب میں عرض کیا حضرت میں ہوں کا اور کون کا الیاس بس اور کوئی نہیں تھا حضرت نے بڑے جوش کے ساتھ ایک جملہ فرمایا اللہ تعالی کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا کتنی ہی غفلت سے کتنی غفلت سے یہ مت پرواہ کرو کہ دھیان نہیں ہے دھیان نہیں ہے ارے دھیان یہی تو پہلی سیڑھی ہے نا یہ شیطان جو ہے نا وہ ہمیں اس راستے میں جانے دینا چاہتا بھائی پہلی سیڑھی زبان کا ذکر اور اسی کے نتیجے میں یہ ذکر جمے گا کہاں دل کے اندر استظہار کی کیفیت پیدا ہوگی اور پھر یہی ذکر اور یہی استظہار کی کیفیت آئندہ اللہ پر تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ذریعہ بنے گی تو اب شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی تم اللہ اللہ زبان سے کرتے ہو اور تمہارا دل ادھر ہے نہیں دھیان نہیں ہے تو اس سے کیا فائدہ گویا ایسا کر کے ہم کو وہ آگے بڑھنے سے کیا کرنا چاہتا ہے روکنا چاہتا ہے نہیں یہ پہلی سیڑھی ہے جب تک کہ ہم اس کو پار نہیں کریں گے اوپر والی سیڑھی پر نہیں جا سکیں گے دل میں اللہ کا ذکر اسی وقت جمے گا جب زبان سے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں جتنا زیادہ زبان سے اللہ کا ذکر اتنا چاہے غفلت کے ساتھ تو یہ پہلی سیڑھی ہے تو جب تک کہ ہم آدمی اس کو کرے گا نہیں وہاں تک وہ دوسرا مقام ذکر کی ویسے تین شکلیں ہیں تین قسمیں ذکر لسانی ذکر قلبی اور ذکر حقیقی ذکر لسانی زبان سے اللہ اللہ کرنا اللہ کا نام لینا ذکر قلبی دل کے اندر اللہ تعالی کی ذات کا استحصال دل میں اللہ ہر وقت موجود ہے اور ذکر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر ہر وقت اللہ کا جو حکم ہو اس کو بجا لاوے حضرت غالب ہے جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کلو للہ ذاکر اللہ ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہ کیا ہے ذاکر ہے ہر وقت آپ گھر میں ہیں گھر میں ہوتے ہوئے بیوی کے حق کو کیا کر رہے ہیں ادا کر رہے ہیں زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے ادا کرنے کا حکم دیا اور اسی تصور سے آپ ادا کر رہے ہیں تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر اور ذکر کا یہی تو فائدہ ہے مقصد یہ سب جو کروایا تھا زبان سے پڑھوایا تھا دل میں جمایا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے یہ حقیقی ذکر کون سا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا ہر موقع اور ہر جگہ سے متعلق جو حکم ہے اس حکم کو کیا کرنا پورا کرنا بجا لانا یہ ذکر حقیقی لیکن یہ ذکر حقیقی حاصل ہوگا جب ذکر قلبی کی کیفیت پیدا ہو اور ذکر قلبی حاصل ہوگا جبکہ ذکر لسانی ہمارے اکابر کے ہاں ذکر کی کثرت کا بڑا اہتمام تھا